جناب ابو عثمان سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تو انہوں نے قل هو اللہ احد تلاوت کی سننے ابو داود حدیث نمبر 815